www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسلمين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو اللہ جل جلال و منوالو کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے پیار ہے بندوں کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے ان بندوں کے اسباب اسباب کے ضروریات کی چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہے سے پہلے یہ علامت ہے محبت کی اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا میں وہ نظام قائم فرمایا کہ سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنے بندوں کی ضروریت پوری ہونے میں یہ نظام کام آ گیا اگر یہ نظام ان کے آنے سے پہلے نہ ہو تو پھر ان کو دقت ہوگی تکلیف ہوگی ہوا جی زندگی پورا کرنے میں پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آنے سے پہلے ایک دو سال پہلے نہیں چالیس چالیس ہزار سال پہلے ہزاروں سال پہلے اللہ نے ان کے جینے کا اور زندگی کی ضروریت ضروریت کی ضروریات کا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صرف انسان کو نہیں بھیجا بلکہ انسان کو بھی بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ علیہ حسد تسلیمات کو بھی بھیجنے کا سلسلہ جاری فرما دیا تاکہ انسان کو راہ ہدایت ملے اور انسان کو ہدایت کی راستہ مل جائے اگر انبیاء بھی السلام کی سلسلہ جاری نہیں فرماتے ہیں اور نبوت والی محنت اور والی دعوت کی محنت اگر زندہ نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا اور گمراہی کی طرف چلنے لگے اس لیے اللہ تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام السلام کو بھی بھیجنے کا سلسلہ شروع فرما دیا جو پہلا انسان تھا وہ پہلا نبی بھی تھا آدم علیہ السلام پہلا انسان اول الناس اور پہلا نبی بھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندو سے بے حد محبت ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کیا جہنم پیدا کیا اور جہنم میں سارے سختیاں اور سارے عذابیں وہ جو ہے دکھ اور تکلیف کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھا اور جنت پیدا کیا جنت میں ناز سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انہیں رکھا جہنم اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے کہ بندے جہنم کی عذاب اور سختیاں اور ان کے دکھ اور تکلیف کے احوال سن کر وہ ڈرے اور اللہ کی داد کرے اور اللہ کے حکم مان کر چلے ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے واپس ہوتا ہے تو ماں کبھی کبھی ان پر سختی کرتا ہے جیسے کڑوی دوا پینے کے لیے جو ڈاکٹر نے دیا ہے وہ بیمار ہے وہ نہیں پینا چاہتا ہے تو ماں سختی کرتا ہے انہیں دھمکاتا ہے اور کبھی مارنا بھی پڑتا ہے مار بھی دیتا ہے کھاؤ جلدی یہ کھاؤ یہ کھاؤ گے تو تم جو ہے یعنی تندرست ہو جاؤ گے صحت یاب ہو جاؤ کھاؤ یہ محبت ہے محبت کی وجہ سے ایسے کرتا ہے ماں اور ماسٹر بھی ہے تاکہ ان کو آرام مل جائے بچے کو بیماری کی تکلیف سے بچ جاتے ہیں اس طرح میرے بھائی اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور نبیوں کی اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی تربیت فرمائی دعوت کی محنت پر اور ان کے دلوں میں امت کی درد اور محبت اور غم پیدا کی تاکہ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ انسانوں میں چل کر کر ان کو اللہ کی طرف دعوت دے اور ان کی طرف سے جو جائیں جو تکلیفیں ان کو برداشت کرے اور پیار و محبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور کا محبت کے ساتھ ڈرائیے میرے بندوں کو محبت کے ساتھ ڈرائیے اور میری بڑائی جو ہے ان کے سامنے بیان کریں آدمی کے دل میں جس کا بڑائی ہوتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور اسی کو مان کر سکتا ہے آدمی کے دل میں ہتھیار کا بڑائی ہوتا ہے تو ہتھیار والے سے ڈرتا ہے مال کا بڑائی ہوتا ہے تو مالدار سے ڈرتا ہے عہدے کا بڑائی دل میں ہوتا ہے تو عہدہ والے کو ڈرتا ہے یہ بڑا عہدہ والا ہے یہ وزیر ہے بڑا عہدہ ڈرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو کو مجھ سے ڈرائیے اور میری بڑائی جو ہے آپ میری بندو کو آپ سنائے تاکہ ان کے دل میں میرا بڑائی پیدا ہو جائے اور جب میرا بڑائی پیدا ہو جائے گا تو مجھے ڈرنے لگے گا اور میرا ڈر جو ہے ان کو ہدایت کی راہ پر لائے گا تو میرے بھائی اور بزرگوں امبیا رس کا سلاب لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے تھے اللہ کی بڑائی کو بولتے تھے آخرت کی طرف دعوت دے دیتے سامان کی طرف دعوت دے دیتے امبیا رسد السلام کی دعوت اسباب سے اعمال کی طرف ہوتا تھا اور دنیا سے آخرت کی طرف ہوتا تھا اور مخلوق سے خالق کی طرف ہوتا تھا اللہ بڑا ہے اللہ خالق ہے یہ آسمان اور زمین کی پیدا کرنے والا تن تنہا اللہ ہے اور جتنی چیزیں ہیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ذرات سے لے کر پہاڑ تک زمین سے لے کر آسمان تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک ان ساری چیزوں کا بنانے والا تن تنہا اللہ کی ذات دا اور اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اس رب ہے سارے جہان کا پالنے والا ہے سارے جہان کا تمام مخلوقات کو وہ تن تنہا پالتے ہیں ان کی تمام ضروریات کو پوری فرماتے ہیں وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں اور ہر چیز اس کا محتاج ہے تمام دنیا کے تمام چیزیں اگر ایک ساتھ ہو جاوے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے ارادے کا رکو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا کسی کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کے سوائے اللہ کے حکم اور اللہ تعالی وہ ذات ہے جس جب چاہے کسی کو نقصان پہنچا دے جب چاہے کسی کو نفع پہنچا دے وہ نافع ہے وہ تار ہے نفع پہنچانے والا ہے نقصان پہنچانے والا ہے وہ اللہ کی جات اللہ کی مان کر اور اللہ کو مان کر زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں وہ کامیابی کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت عطا فرمائے اور ہمیشہ کی زندگی ناز و نامت والی زندگی اور ہر قسم کے آرام اور عزت کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اللہ کو مان کر چلو اور اللہ کی مان کر چلو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے اور تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ تم ہماری زندگی دیکھو اور ہمیں دیکھ کر چلو ہم جو جیسے چلنے کہے ویسے چلو اپنے عقل سے مت کرو کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں جس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے تو بس علم کے مطابق چلو اپنی سمجھ کے مطابق نہیں اگر اس علم کے مطابق چلو گے جو میں لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی اور دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو چاہے بیمار کی حالت میں چاہے صحت کی حالت میں چاہے سہولت کی حالت میں ہو یا شدت کی حالت میں ہو جس حال میں بھی ہو اسی حال میں تمہیں دل کا سکون اور اطمینانی ملے گا تو اللہ جس حال پر ہمیں رکھے ہم اس پر راضی ہیں رضینا ربا بحثیت رب کے ہم اللہ تعالیٰ پر راضی ہیں وہ ہمارا رب ہے پالنے والا ہے پالن ہار ہے اور وہ سب کچھ بنانے والا ہے ہر چیز اس کی قبضے قدرت میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس کے ارادے کو روکنے والا نہیں کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کے ارادے کو روک سکے وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ کبھی ہونے والا اگر سارے دنیا مل کر چاہے لیکن اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ہوگا پھر اس لیے انبیاء السلام بڑی درد اور محبت کے ساتھ سبقت کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آئے تم جو ہے اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو کامیاب ہو جاؤ تو میرے محترم دوست علیہ السلام کی محنت پر جن خوش قسمت انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی تھی کہ وہ نبی کی دعوت کو قبول کر کے اس راستے کو اختیار کرتے جو راستہ اللہ کی طرف سے لاتے تھے تو یہ وہ خوش قسمت انسان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کے لیے ہدایت فیصلہ فرماتے تھے ان کے لیے ہدایت کے فیصلہ فرماتے یہ ہدایت والے ہیں اور اللہ صحیح راستے پر چلنا ان کے لیے آسان فرما دیتے اور اللہ صحیح راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور جس حال پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رکھتے ہیں وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہر حال میں ان کی دل کو سکون ملتا تھا اور اطمینان ملتا تھا جس حال میں بھی اس لیے میرے بھائی اور بزرگ یہ سلسلہ آدم علیہ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ وسلم تک نبیوں کے آنے کا یہ سلسلہ جاری رہا اور انبیاء السلام کی دعوت کی برکت سے لوگ ہدایت پاتے تھے اور لوگوں کو ہدایت ملتے تھے اور لوگ ہدایت پر چلنے والے بنتے تھے اور دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی قائم ہوتا تھا زندہ ہوتا تھا اور دنیا سے ظلم ستم اور دنیا سے ہر قسم کے فساد اور خرابیاں دور ہو جاتی تھی اندھیرا جو اور ظلمت گھوم رہے تھے اندھیرا اور ظلمت اس ہدایت والی محنت کے ذریعہ دور ہو ہیں اور لوگوں کے وہ نورانی زندگی جاتا ہے جس زندگی پر چلنے کی وجہ سے انہیں یہ سمجھ میں آ جاتے تھے کہ یہ زندگی ظلمت والی زندگی ہے اور یہ زندگی ہدایت والی اور نورانی زندگی ہے اور یہ زندگی سکون کا ہے اور یہ زندگی اطمینان کا زندگی ہے یہ محبت والی زندگی ہے یہ جو ہے و انصاف والی زندگی ہے انسان سمجھ لیتے تھے اور پھر وہ عدل انصاف والی زندگی کی طرف اور سکون اور محبت والی زندگی کی طرف چلنے لگتے ہیں تو پھر سماجی زندگی میں اور اپنی گھریلو زندگی میں اور اپنی شہری زندگی میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہوتا تھا وہ محبت کی بنیاد پر ہوتا تھا اور وہ جو ہے نا انصاف کی بنیاد پر ہوتا تھا لیکن جب نبی کچھ دنوں کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور ان کی والی محنت بند ہو جاتی تھی امت کے وہ محنت نہیں ہوتا تھا بلکہ نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا دعوت کی محنت جب نبی تشریف لے جاتے تھے چلے جاتے تھے تو امت سے وہ محنت چھوٹ جاتی تھی اور اس محنت کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ نبیوں والا زندگی اطاعت والی بندگی والی زندگی یا دھیرے دھیرے مٹ جاتی مٹ جاتا تھا اور اس کے مٹ جانے کی وجہ سے دھیرے دھیرے انسانوں میں وہ ظلم گمراہی تھی اور وہ ظلم و ستم وہ تجاوزی یہ ساری چیزیں اور ساری خرابیاں دھیرے دھیرے پیدا ہونے لگتی تھیں ہر انسانوں کا زندگی ان کے سماج اور ان کے سب کچھ جو ہے وہ ایسے بن جاتا تھا جیسا پہلے تھا ظلم گمراہ کی ظلم و در اندھیرا چھا جاتا تھا اور لوگ جانوروں جیسے چوپائیوں جیسے اور لوگ جو ہے جانوروں جیسے اور سانپ اور بچھو کے بچھو جیسے بن جاتے تھے طبیعت ان کی اور ان کی اخلاق ایسا بن جاتا تھا سانپ جیسا اور شیر جیسا جنگلی جانور بھی جیسا آپس میں ظلم و ستم حد تجاوازی یہ سارے ہوتے ہوتے ہوتے تھے تو میرے بھائی بزرگوں پھر اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرما کر کسی نہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ مبوس فرماتے وہ نبی آ کر پھر انسانوں میں محنت شروع فرماتے دعوت کی فضا اور ماحول کی تبدیلی میں دعوت کی دخل بہت زیادہ ہے دعوت سے ماحول بدلتا ہے سزا بدل جاتی ہے دعوت سے تو جب نبی آتے اور آ کر دعوت شروع کر دیتے دعوت کی محنت شروع کرتے تھے تو دعوت کی محنت کی برکت سے پھر جو ہے فضا میں تبدیلی آنی شروع ہوتی تھی ماحول بدلنے لگے لوگوں میں خیر کی طرف بھلائی کی طرف چلنے کا وہ عادت پیدا ہو جاتا لوگ برائی کی طرف چلنے لگتے تھے خیر کی طرف چلنے لگتے تھے اچھائی کی طرف چلنے لگتے تھے اس طرح یہ سلسلہ نبیوں کے آنے کا بعد دیگرے انبیاء ہزاروں انبیاء علیہ السلام لاکھوں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور محنت فرمائے اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا اور نبیوں کے آنے کی سلسلہ ختم فرمایا اور ختم نبوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت محنت اس امت کو عطا فرمائی کہ آپ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں یہ امت اس محنت کو کرے گی اس کی ذمہ داری اٹھائے گی اس کے مرد بھی اس کی عورتیں بھی اس کے بچے بوڑھے جوان سب اس کے تاجر اور زراعت پیشہ والا کاشتکار عہدے والے اور اس کے جو ہے حکمران جو حاکم ہوتے ہیں وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی بات وہ بھی ذمہ دار ہے اس میں محنت کی ان کو بھی ذمہ داری ہے وہ اس محنت کو سنبھالے اور اس محنت میں اپنا جان اور مال لگائے جس طرح امبی علیہ صلی السلام مشقت کے ساتھ محبت کے ساتھ امت پر اپنا جان و مال لگاتے تھے اپنے آپ کو کھپاتے تھے اور اپنی سب کچھ اس راستے میں لگاتے تھے اور اپنے جان کو مال کو بے قیمت کر دیتے تھے یہ امت کے ہر فرد فرد مسلم کلمہ پڑھنے والا جو یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں تو اس کی ذمہ ہے یہ الحاظی سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی ایومن آمن بی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس کی ذمہ ہے یہ اثر کے بعد آپ نے جو بیان سنا ہے مسورات کی محنت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مسورات کی کیسی ذہن بنائی کیسی ذہن بنائی ایک مرتبہ اس کبھی ملتا ہے تو یہ عورت اپنے آپ کو اس تقاضے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا گیا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اس کے لیے قبول فرما دو میں اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں اب دوبارہ حضور نے خواب دیکھا مسکرائے تو ان اس نے پوچھا کہ رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں میں نے پھر خواب دیکھا اور ایسی ایک جماعت ہو کشتی پر ایسے بیٹھا ہوا جیسا کہ بادشاہ اپنے تخت پر کہ رسول اللہ دعا فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قبول فرما بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے دوبارہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ موقع بھی مجھے مل جائے حضور نے اپنے محنت سے صحابہ گرام کے مردوں کی عورتوں کی بوڑھے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ اطراف مدینے کے اطراف سے لوگ آتے تھے مردیں عورتیں دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آتے تھے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دیتے تھے مدینہ کے انصاروں کے گھروں میں جو مرد ہوتے ہیں ان کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں ہوتے تھے ان کو جو ہے گھروں میں عورتوں کے پاس بھیج دیتے تھے تو مدینہ کی عورتیں اس تقاضے کو پورا کرتے تھے کہ ان آنے والوں کی سب تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے کھانے پینے کے انتظام مہمان نوازی اور ان کی دینی تربیت کرتے تھے ہر ہفتہ دس دن کے بعد رسول اللہ سے سب ان سے امتحان بھی لیتے تھے کہ بھائی کتنا سیکھا انہوں نے دین کے بعد مردوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے عورتوں سے پوچھتے تھے جب حضور حضور کو یہ پتہ چلتا تھا کہ اتنی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے جو جو ضرورت ہے ضرورت والی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت اچھا تو تم تو فقیر ہو گئے اگر کچھ کمی پاتے تو کسی دوسرے کے پاس ان کو دے دیتے اس محنت کرو ان کو دین سکھاؤ اور عورتوں کے پاس عورتوں کو بیچتے تھے وہ بھی وہ عورتیں گھر گھر کی عورتیں کے سارے کام کاج کے ساتھ محنت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی مہمان نوازی سارے ساری چیزیں سنبھالتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ایسی محنت کی کہ امت کے ایک ایک عورت کو بھی وہ ذمہ داری کی احساس تھی کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے یہ ہمارا بھی ذمہ داری ہے ہمارا بھی ذمہ داری ہے صحابہ کی عورتیں وہ بھی پوری دنیا کو سوچتے تھے کہ کس طرح اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اس لیے اپنے مردوں کو تیار کرتے تھے انہیں اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے اور اپنا اپنی جان اپنے مال اللہ کے راستے میں لگے اللہ کے دین کے لیے اور دنیا والوں کو ہدایت مل جاوے اور دنیا والے جو ہے گمراہی سے گمراہی کے ظلمت سے نکال کر نکل کر وہ ہدایت کی نورانی زندگی میں آ جائے جس اس کے لیے مرد جیسے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے اور سوچتے تھے فکر کرتے تھے محنت کرتے تھے عورتیں بھی اس طرح سوچتے تھے لیے میرے بھائی اور بزرگ یہ سارے کے سارے تو پرانے حضرات ہیں پرانوں کی مجمع ہے حضرت مالا شاہد احمد خان صاحب رحمۃ اللہ مرتبہ بنگلہ دیش میں تسلیم لائے پرانوں کا جوڑ تھا تو فرمایا کہ بھائی پرانے تو اصل میں صحابہ تھے پرانے اصل میں صحابہ تھے کہ وہ صفات والے تھے پرانے کا معنی صفات والا پرانا باعتبار اوقات کے یہ مطلوب نہیں مطلوب ہے کہ پرانے باعتبار صفات جو جو دعوت میں آدمی پرانا ہوتا چلا جاتا ہے وہ صفات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ایمان میں یقین میں اللہ اور اس رسول کی محبت میں اور اللہ کے ساتھ تعلق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں کو چلنے کی شوق اور میرے بھائی بزرگوں اتنا علم ہر ایک کو حاصل ہو جیسے وہ اپنی ضروریات زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق گزار سکیں یہ حلال پر چلے حرام کو چھوڑے اور سچ پر چلے جھوٹ کو چھوڑے میرے بھائی اور بزرگوں جب زندگی ہمارا نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے گا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بنائے گا محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جاوے یہ اصل ہے صحابہ اکرام کو آدمی دیکھتے تھے دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ سچے آدمی ہے یہ اچھے آدمی ہیں یہ نیک لوگ جیسا ہوئے کرم تجارت کی غرض سے ملکوں میں جاتے تھے لیکن ان کا جو ہے اصل مقصد جو ہوتا تھا تجارت سے دنیا کمانا نہیں بلکہ دین کا پھیلانا اور دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہوتا تھا وہ جاتے تھے تجارت کرنے کے نام سے لیکن وہاں کے لوگ جب ان سے معاملہ کرتے ان سے چیزیں خریدتے تو ان کی معاملات ایسا ہوتا صاف ہوتا تھا ایسا قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں سچ بولنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں ایسے آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ جھوٹ بولنے والے نہیں یہ اچھے آدمی ہے آج ساری دنیا میں دوستوں کروڑوں مسلمان دو سو کروڑ مسلمان دنیا میں چھ سو سات سو کروڑ انسان دنیا میں دو سو سوا دو سو ڈھائی سو کروڑ مسلمان دنیا میں لیکن مسلمانوں کی زندگی کا کوئی تاثر یہ چھ سو ساڑھے چھ سو انسان جو دنیا میں بس رہے ہیں ان پر نہیں ہے اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں اس محنت کے ذریعہ ہمیں اپنے آپ کو نمونہ بنائیں چار مہینہ چالیس دن یہ تو ایک عنوان ہے ہے محنت کا یہ مقصد نہیں ہے مطلوب نہیں ہے محنت سے جو مقصد ہے وہ دین کے دن زندہ ہو جائے پوری دنیا میں دنیا کے بسنے والے ہر انسان کو ایمان مل جائے ہدایت مل جاوے اور دنیا کے بسنے والے ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جاوے اور جنت انہیں مل جاوے اس کا جو فکر اور سوچ ہو اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم اپنے کاروبار میں اپنے کاروبار میں اور اپنے مساغل میں چل رہے ہیں لیکن ہمارے دل کا یہ سوچ ہو فکر ہو کہ میں محدود صلی اللہ کی امتی ہوں اور دنیا بھر کے سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں ایمان کی طرف لانا ہدایت کی طرف لانا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا اور انہیں جو ہے جنت کے راستے پر لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور جب اس کا تقاضا ہمارے سامنے آئے اس وقت جس شگر میں بھی میں ہوں گا اس شگر کو چھوڑ کر اس تقاضے تقاضے کو پورے کرنا یہ میرا ذمہ داری ہے جب ہم لوگ جب ہم لوگ اس سطح پر محنت کرتے کرتے پہنچ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی انسانوں کی ہدایت کے لیے ذریعے بنائیں گے اور ہمارے معاملات ہمارے کاروبار ہماری آپس کی آپس کی تعلقات اور رشتہ داری اور آپس کی رہن سہن یہ ساری چیزیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے گی ہم تجارت کریں گے تجارت لیکن یہ تجارت دوسری کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے ایک انسان ہماری زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوگا کہ بھائی یہ عجیب زندگی ہے اس کا دیکھو کہ نمازوں کی اہتمام کیسی ہے جو وقت پر نماز کی تیاری کرتا ہے اور پھر ساری کام چھوڑ دیتا ہے دکان چھوڑتا ہے اور کی طرف دوڑتا ہے اللہ کی طرف دوڑتا ہے یہ آخرت والا ہے یہ موت کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہیں ہو نہ ہو تو ایسا ہو آدمی ایسا نہیں کر سکتا اتنی مشغلہ میں اتنی مشاغل میں رہ کر بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ اپنے مساجد کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ دوڑ کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی فرائض کو ادا کرتا ہے ایک انسان کی زندگی کی تبدیلی اور اس کی زندگی میں دین کا زندہ ہونا اور ہدایت والے اعمال کا زندہ ہونا یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنتا ہے اس لیے میرے محترم دوستہ بزرگوں ہم اس کی نیتیں کریں ارادے کریں کہ ہمیں جو ہے اس محنت کے ذریعہ نمونہ بننی ہے پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا میں ہمیں جانا ہے اور پوری دنیا کی ساری تقاضے ہمیں پورا کرنا ہے تقاضا پورا کرانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ پورا کرائے گا ہماری ذمہ داری ہے نیت اور ارادہ کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا دن بھر ہم محنت کریں گے رات کو ہم اللہ سے مانگیں گے صحابہ اکرم دن بھر میدان جہاد میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور دین کے تقاضے پورے کرتے تھے اور اپنے جان اور مال کی بازی لگاتے تھے جب رات ہوتا تھا تو مسلح پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے گر گراتے تھے روتے تھے اور اپنی ہدایت پوری امت کی ہدایت اللہ سے مانگتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ان کی قربانی کو ذریعہ بنا کر ان کی رونے دھونے کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے اور لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ارائی چلنا سے خلون دین اللہ افواج یہ فوج کے فوج لوگ افواج فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں جب مکہ فتح ہوئی تو ایک عورت مکہ کے بڑی ہمت والی اس نے رات کے سنجے میں گھر سے نکلا جبکہ خوف کے مارے مرد بھی گھروں میں چھپے ہوئے تھے اور یہ عورت کی بڑی بہادر وہ گھر سے نکلی وہ یہ چاہتے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آج بیت اللہ میں کیا ہو رہا ہے حرم میں کیا ہو رہا ہے مکے میں کیا ہو رہا ہے جب کوئی قوم کسی قوم پر حاصل کرتا ہے تو اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کی عزت ٹوٹتی ہے عورتوں کی عزت ہے ان کے گھروں کو لوٹتی ہے یہ پورے علاقے کو پورے ملک کو برباد کر دے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو تیرہ سال کا یہاں جو ہے رہ کر ہماری جائیں ہماری طرف سے لیکن برداشت کی آپ یہ واپس آئے ہیں فاتحانہ انداز میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے تو رات کو اندھیری میں سے کیا تو دیکھا کیا سبحان اللہ ساری حرف میں کوئی تو نماز میں ہے کوئی رکو میں کوئی شرطے میں کوئی قوما میں کوئی قیام میں کوئی رونے میں دعا میں کوئی حجر اسد میں میں میں کوئی کوئی منتظم باب کعبہ کا دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے عجیب ماحول ہے لوگ حیران ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کوئی قوم فاتحانہ انداز میں کسی ملک میں داخل ہو گئے ملک میں داخل ہوگا اس طرح کے ماحول عبادت کی بندگی کے رونے کی عبادت کی یہ میں نے نہیں دیکھا یہ اچھے لوگ ہیں میرے بہت ہم دفتر کو جب ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ دعوت کے ذریعہ اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا آخر کا فکر ہمیں پیدا ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا شریعت والی زندگی ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا اور تقو سہارت والی زندگی ہمیں پیدا ہو جائے گا اور جو ہے اس کے انصاف و عادت کی زندگی ہمیں پیدا ہو جائے گا کہ ہماری دعوت کی محنت صرف چلے تین چلوں کی زندگی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے زندگی میں مکمل دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے ہماری زندگی کے ہر مکمل دین زندہ ہو جائے اس کے لیے ہے یہ دعوت ہونے میں یہ کارگزاری میں جو سنا سنا جا رہا تھا بڑا مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ محنت کے ذریعہ ساتھیوں میں حلال و حلال کی اور کے مسائل میں علماء سے پوچھ پوچھ کر بہنوں کا حقوق ادا کرنا لڑکیوں کا اچھے اچھے اچھے خاندانوں میں بھی آج جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو ہے ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے اچھے اچھے اچھے اچھے خاندانوں میں گھرانوں میں جنہیں زندہ گھرانہ کہا جاتا ہے اچھے اچھے گھرانے ان میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتی ہے ان کو ان کے حقوق سے معروف کیا جاتا ہے ہماری دعوت کی محنت طرف چھ نمبر کی مذاکرے اور طرف یہ چار مہینہ چلے اور ملکوں کا صبر اور یہ سارے بس ایسی نہیں بلکہ ہمارے اس محنت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے پوری دن پورا دن پوری دنیا میں زندہ ہو جاتا اور زندگی کے ہر شعبے میں دن زندہ ہو جاتا ہم اس محنت کے ذریعے یہ کہتے ہیں اس کے لیے میرے بھائی اور یہ ادے کرنا ہے ارادے کرنا ہے اور دنیا کے چار سمتوں میں اور پوری دنیا میں پھیلنا ہے اور جانا ہے اپنی ذات سے لے کر دنیا کے اخیر تک جو انسان ہے ان کی ہدایت ہمیں مطلوب ہے اس میں ہے دنیا کے تک کی جن کو ہم محنت کر رہے ہیں اپنے محلوں میں مسجدوں میں ماحول بنانے کی محنت کر رہے ہیں کیونکہ ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے جو جس ماحول میں ہوتا ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے بازاری ماحول میں آپ کو چیزوں کا ملنا بازار سے آسان ہے وہ بازاری ماحول ہے ہر دکان میں کوئی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے تو آپ بازار میں جا رہے تو آپ کو مل جائے گا وہ سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منگورا میں وہ ماحول بنایا صحابہ کو محنت میں لگائے اور ماحول ایسی بنائے کہ مدینہ میں لوگ آ کر جیت حاصل کرتے تھے دین کی سمجھ حاصل کرتے تھے دین کی محنت سیکھتے تھے صحابہ مسجد میں آتے تھے طالب بن کر متعلق بن کر سیکھنے کی نیت سے مسجد میں تعلیم کے حلقے رکھتے تھے حلال و حرام کی مذاکرے ہوتے تھے وہ علم سیکھا سیکھتے تھے مسجد میں اللہ کے ذکر کے حلقے رکھتے تھے مسجد میں نماز سکھایا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے نماز کے بعد جب وہ سلام ہو کر نماز کے بعد حضور کے سامنے آئے سلام کیا حضور نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پر تیری نماز نہیں ہوئی تو اس نے جا کر دوبارہ نماز پڑھی پھر آئے پھر حضور نے فرمایا کہ جا تو نماز پر تیرا نماز نہیں ہوئی تو اس نماز پھر پڑھ کے آئے پھر حضور نے بتایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی جا کے نماز پڑھ تو اس نے کہا یار رسول اللہ اس سے اچھی نماز میں پڑھنی سیکھا مجھے سکھا دیں آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی صاحب کرام مسجد میں سیکھنے کی غرض سے آتے تھے متعلق بن کر آتے تھے طالب بن کر آتے تھے اور اپنی ضرورت بھی سیکھ کر دین کی ضرورت علم یعنی علم دین جتنا ضرورت ہوتا تھا اس کو سیکھ کر گھر جاتے تھے اور جب گھر جاتے تھے تو معلم بن کر جاتے تھے اس نیت سے جاتے تھے گھر والوں کو سکھانا گھر والوں کو سکھانا ہے تو گھر میں جا کر گھر والوں کو بھی سکھاتے تھے اور جب تک اپنے محلے میں رہتے تھے دائی بن کر رہتے تھے جب تک اپنے محلے میں رہتے تھے دائی بن کر رہتے تھے اور جب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو مجاہد بن کر نکلتے اپنا جان کا بازی لگاتے تھے اللہ کے راستے میں میرے بھائی اس کے لیے جو ہے ارادے کرنا ہے اور ہمتیں کرنا کہ ہمیں بھی پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر اور دین کے تقاضوں کو لے کر جانا ہے اور پوری دنیا میں ہمیں پھیلنا ہے تیار ہے اس لیے